اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ اور مسیح کا معنی و مفہوم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت اور اللہ کا بیٹا ہونے اور تسلیس کے عقیدے کی قرآن تردید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کس عمر میں منصب نبوت سے سرفراز ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے موجزات عطا ہوئے موجزات دیکھنے کے باوجود نصارہ کی ہٹ دھرمی اور نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش اور رفع آسمانی سولی پر لٹکنے والا کون تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب نزول عیسائیوں کے فرقے اور اناجیل کی حالت زار تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا بیسواں حصہ قتل کی سازش پیشکش محمد طارق شاہد عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفایا فرماتے تھے آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیات سولہ تا تیئیس میں فرماتے ہیں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 لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اپنی روح کو ان ان کے کے پاس بھیجا پس وہ سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت یہ تو ایک طے شدہ بات ہے پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں پھر درد اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی سیدہ مریم بہت عبادت گزار تھی انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا اللہ تعالی کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا اس حالت میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللہ چلی گئیں وہیں انہیں درد ذہ شروع ہوا تب کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا سورہ مریم آیات چوبیس تا اٹھائیس میں ہے فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا ن می صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ ملن تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی اب عیسا کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی یہاں ہارون سے مراد موسا علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام مراد نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو وہ کہنے لگے بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے سورہ مریم آیت انتیس میں ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں اس وقت عظیم معجزہ رونما ہوا سورہ مریم آیت تیس تا تینتیس میں ہے قال عبد اللہ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم ويوم حيا بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد فرمایا قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں وہ تو بالکل پاک ذات ہے وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالی کی بیوی ہے اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی سورت الجن آیت تین میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا اللہ تعالیٰ سورت المائدہ آیات بہتر تا پچہتر میں فرماتے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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

بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کا ان الفاظ میں رد کیا گیا ہے آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی انہیں بدکار کہا تب اللہ نے فرمایا سورت النساء آیت 156 میں ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لانت کی اسی طرح سورہ آل عمران آیت انسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن اللہ کے نزدیک عیسا کی مثال ہو بہ آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسا علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت اٹھاسی تا پچانوے میں فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ سورت الانعام آیت 101 میں فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورت الزخرف آیت اکاسی میں فرماتے ہیں فأنا آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو عیسا علیہ السلام پرورش پاتے رہے آپ کی پرورش بیت اللہ میں ہوئی آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ سورت المومنون آیت پچاس میں فرماتے ہیں وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت الحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے عیسا علیہ السلام بڑے ہو گئے ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی یہاں تک کہ آپ کی عمر تیس سال ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی اللہ تعالیٰ سورت المائدہ آیت چھیالیس میں فرماتے ہیں وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين اور ہم نے ان کے پیچھے عیسا ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تیس سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے سورہ آل عمران آیت اڑتالیس اور انچاس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ۖ تمنی اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالی کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہوئے تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبوس ہوئے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا کوڑھی کا کوڑھ دور ہو جاتا برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا سورہ آل عمران آیت پچاس اور اکاون میں ہے ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے عیسا علیہ السلام کی تکزیب کرتے رہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت باون میں فرماتے ہیں فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا مسلمون مگر جب عیسا نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے ہواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابے دار ہیں سورت الصف میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا آمنوا قال بن کو كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين